حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خوبیاں جس میں ہوں اسے ایمان کا لطف حاصل ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے پہلی خوبی اور جب اسے اللہ نے کفر سے نجات دے دی ہو تو اسے دوبارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں ڈالا جانا زیادہ پسند ہو دوسری کسی شخص سے محبت اور دوستی رکھے تو محض اللہ کے لیے رکھے تیسری اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی سب کی محبت سے بڑھ کر ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار تینتیس